یاہجہ بن ابی کثیر نے خبر دی کہ عمرو بن یاہجہ بن عمارہ نے انہیں خبر دی اپنے والد یاہجہ بن عمارہ بن ابو الحسن سے اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے اور پانچ اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے اور پانچ وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں ہے صحیح بخاری हदीस नंबर एक हज़ार चार सौ पाँच